السلام علیکم نحمد و نسلی علا رسول کریم امہ آباد فعود بلّہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن رحیم ربشراہلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم ملسانی یفقہ قولی صورت الانام آیت نمبر 104 سے آج ہم شروع کریں گے قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنا رہے گا خود نقصان اٹھائے گا میں تم لوگوں پر کوئی پازمان نہیں ہوں اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وہی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں اور ان مشرقین سے اعراض کیجیے اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالدار ہو ولا تصب الدین یدعون مندون اللہ فیصب اللہ ادم بغیر علم کدال کا زین لکل امت ان عمل ہم فم الا رب مرج ہم فیونب ہم بما کانو یا ملون یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں مت دو کہیں ایسا نہ ہو یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے اس وقت وہ ان کو بتا دے گا وہ کیا کرتے رہے مسلمانوں کو یہاں پر ایک اہم ہدایت دی جا رہی ہے دعوت کا صحیح طریقہ سکھایا جا رہا ہے دعوت کے اندر جہاں جوش اور جذبات ضروری ہوتے ہیں دعوت کے اندر خلوص کا رنگ خلوص کے جذبات اگر جھلکتے ہوں تو یقیناً دعوت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے لیکن دعوت کے جوش میں اخلاق اور تمیز چھوڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ان کے معبودوں کو اگر برا بھلا کہیں گے برے برے ناموں سے ان کے معبودوں کو پکاریں گے تو ہو سکتا ہے وہ جواب میں اور ریٹیلیشن کے طور پہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں مشرقین کے دو طرح کے معبود رہے ہیں اور آج بھی ہیں ایک تو محض خیالی وہمی گمانی معبود مثال کے طور پہ اپولو یا ہنومان یا وینس ان کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں تو جس ہستی کا وجود ہی نہ ہو اس کو کچھ کہنا ایسی بات ہے جیسے کہ اپنے سائے سے لڑنا دوسرے معبود جو بنایا گیا وہ بعض دفعہ فرشتوں کو معبود بنایا گیا یا نبیوں کو یا رسولوں کو معبود بنایا گیا یا اولیاء اللہ کو معبود بنا لیا گیا تو ایک مسلمان تو ان کو برا بھلا کہہ ہی نہیں سکتا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ایسے کام مت کرو جو ابس ہوتے ہیں یعنی کہ سننے میں لوگوں کو تو بعض دفعہ ایکسائٹ کر دیں لیکن ان کی پریکٹیکل ویلیو اور عملی فائدہ ان کا کچھ نہ ہو تو ایسی جذباتیت اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں یہ لوگ پکی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی یہ جو ایمان نہیں لا رہے اس بنا پر نہیں کہ ان کی عقلیں قائل نہیں ہوئیں یا ان کو بات سمجھ نہیں آئی یہ محض دشمنی اور بغض اور حسد کی بنا پر سٹبن ہونے کی بنا پر آپسٹنسی کی بنا پر انکار کر رہے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ آ رہی ہے کہ اگر انہوں نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پانے کی طلب ہی ان کے اندر سے ختم کر دے جیسے ہم کہتے ہیں کہ if you don't use it you lose it کوئی چیز ہے آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ اسے ہاتھ دھو بیٹھیں گے مثال کے طور پہ آنکھیں ہیں اگر آنکھوں پر سالوں سال کے لیے پٹی باندھ دی جائے اور اس کے بعد پٹی کو ہٹایا جائے تو آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھیں گی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ہدایت دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے جو اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا زنگ آلود کر دیتا ہے تو پھر وہ صلاحیت اس کی بیکار ہو جاتی ہے وہ نقلب و اف ادتا ہم و ابسوارا ہم کمالم یو بہی اول مرت ہوں وہ ہم فی تغیان گیان ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیئن قبلا ما کانو لیومنو الا ان یشاء اللہ ولیکن اکثرہم یجہلون اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں لیکن اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں یعنی غیب کی خبریں صرف سنانے کے بجائے اگر ان کو دکھا بھی دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے تو ثبوت کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ ناپسندیدگی اور ریولژن کی وجہ سے یہ دور ہٹ رہے ہیں اب یہ ان کی اپنی چوائس ہے و کدال کا جالنا نبی ادوون شیقین السی جنّی یو ہی بارو الباد ذخرف القول غرورہ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاع کرتے رہے ہیں اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں یہ سب کچھ انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں یعنی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوش نما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور وہ برائیاں کما لیں جو برائیاں وہ کمانا چاہتے ہیں اس آیت میں ایک ٹرم آ رہی ہے ظخرف القولی غرورہ ظخرف کہتے ہیں سجاوٹ کو ملمہ چڑھی ہوئی باتوں کو شوگر کوٹنگ ہم کہہ لیں یا گولڈ پلیٹنگ کہہ لیں کوئی چیز جو کہ اس کی اصلیت نہ ہو لیکن اس کے اوپر کوئی ایسا ملمہ چڑھا دیا گیا ہو کہ وہ حقیر چیز قیمتی نظر آنے لگ جائے دھوکے کا بھی مطلب اس کے اندر پایا جاتا ہے تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے شیطانوں کا جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں شیطان اپنی باتوں کو اور شیطان کی باتیں کیا ہیں کہ وہ تو فوہش کا اور برائی کا حکم دیتا ہے تو فحاشی کو برائی کو گناہوں کو خوبصورت خوبصورت عنوانات خوبصورت خوبصورت ٹائٹلز یہ دے دیتے ہیں لیبل سے سجا دیتے ہیں جعلی نقلی چیز کو اصل اوریجنل کی طرح بنا کر پیش کرتے ہیں غلط بات کو باطل کو حق بنا کر سچ بنا کر پیش کرتے ہیں مثال کے طور پہ بدتمیزی ہے بد لحاظی ہے بڑوں کے ساتھ اس کو کانفیڈنس کہنا شرم اور حیا کی کمی کو بولڈ ہونا کہنا یا اللہ رسول کی بات ماننے والا بیکورڈ کہلانے لگ جائے اور بے عمل پروگریسو لگنے لگ جائے یہ سب کیا ہے زخرف القول غرور پورے دین پر چلنا رجٹ اور ایکسٹریمزم نظر آئے کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا ویل بیلنسڈ اپروچ کہلانے لگ جائے اس طرح کی باتیں شیاطین کرتے ہیں اور یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انبیاء کے مقصد کو کاؤنٹر کرتے ہیں جو انبیاء مقصد لے کر آئے ہوتے ہیں یہ بالکل اس کے الٹ باتیں کرتے ہیں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا انبیاء کے دشمن کیوں بنا دیے نہ یہ شیطان ہوتے اور نہ کچھ مشکل ہوتی بات یہ ہے کہ اگر چوائس نہ ہو تو پھر امتحان ہی کیا تصور کریں امتحان کا پیپر آتا ہے اس میں ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوتے ہیں M C Qs multiple choice یعنی اس میں بہت سارے جوابات لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن صرف ایک جواب جو ہے وہ صحیح جواب ہوتا ہے اسی میں امتحان ہے اسٹوڈنٹ کے اپنے ارادے کا اس کے اپنے علم کا اور اس کے اپنے رجحان کا کتنی تیاری اس نے کی ہے کتنا پریپئر ہو کر آیا ہے امتحان کے لیے وہ امتحان تو کوئی امتحان نہیں کہ جس میں ایک ہی جواب لکھا ہو جو کہ صحیح جواب ہو اور کہا جائے کہ بس اس پہ ٹک لگا دیجئے تو بتائیے کہ کون ہوگا جو پاس نہ ہوگا اور یہ امتحان نہیں یہ تو کھیل ہو جائے گا ہم بھی دنیا میں آئے ہیں کیا مقصد ہے لی یبلوا کم ائو کم آسن عملہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں بھیجا تاکہ وہ ہمیں آزمائے کون ہے ہم میں سے سب سے اچھے عمل کرنے والا سب کی آزمائش ہو رہی ہے اگر اندھیرے نہ ہوں تو روشنی کی قدر نہ آئے اگر گمراہی نہ ہو تو ہدایت کی قدر نہ آئے تو لہٰذا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چوائس کے طور پہ دنیا میں بھیجا ہے جو کہ غلط آنسر پرووائڈ کرتا ہے اللہ دنیا میں امتحان لے رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کون شیطان کی باتوں پر یقین کرتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے اور کون اللہ کی بات پر یقین کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے ہدایت پا جاتا ہے افغیر اللہ اب تغی حکم ودی انزل کم الکتاب مفصلا پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو و تمت کلیمت و رب کا صدق لا مدلا و ہو سمی العلیم تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے مکمل ہو گیا اللہ کا کلام تو کس چیز سے سچائی کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے ہم نے پہلے بھی پڑھا ومن استق من اللہ قلعہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا اپنی بات میں ایک طرف قرآن کی بات ہے دوسری طرف ساری دنیا چھ کے چھ بلین انسانوں کی بات رکھ لیجئے اگر وہ قرآن کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کس کی بات سچی ٹھہرے گی میجورٹی از ناٹ اتھارٹی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اکثریت صحیح کہہ رہی ہے اکثریت جو کہتی ہے کہتی رہے بات تو قرآن ہی کی مانی جائے گی صدق اور سچائی ہے ہی اس کے اندر اور عدل بھی اسی کے اندر ہے اسلام یاد رکھیے کہ برابری کی بات نہیں کرتا اکوالٹی کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی اسلام آزادی کی بات کرتا ہے فریڈم کی بات نہیں کرتا ایکوالٹی اور فریڈم بھی ظلم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اسلام کا سلوگن جسٹس ہے عدل اسلام عدل کی بات کرتا ہے اور عدل فقط اور فقط قرآن میں ہی مل سکتا ہے اللہ کے کلام ہی میں عدل ملے گا اس لیے کہ عدل وہی کر سکتا ہے جو متاثر نہ ہو پرجڈس نہ ہو انسان قوانین بنائیں گے تو مرد ہوں گے یا عورت جب مرد قوانین بنائیں گے تو وہ مردوں کی نفسیات کو مردوں کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے قانون بنائیں گے عورتیں قوانین بنائیں گی عورتوں کی نفسیات اور عورتوں کا فائدہ رکھتے ہوئے قانون بنائیں گی تو کسی نہ کسی کی حق تلفی ضرور ہوگی کون بالکل صحیح قانون دے سکتا ہے کہ نہ عورت کی حق تلفی ہو اور نہ مرد کی حق تلفی ہو وہ جس نے کہ دونوں کو بنایا جو مکمل علم رکھتا ہے حکیم ہے علیم ہے دانا ہے سب جاننے والا سب کا خالق ہے لہٰذا اللہ کی بات ہی میں مکمل عدل ہے اور اس عدل کو چھوڑ کے اگر کسی اور معیار کے مطابق جب زندگی کے فیصلے کیے جائیں گے تو غلطی ہوگی مثال سے یوں سمجھیے ایک میٹر ہوتا ہے اب ایک میٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے نا وہ ایک خاص میجر ہوتا ہے کسی کے پاس وہ صحیح میٹر ہے اس سے وہ کپڑا ناپتا ہے ٹھیک ہے وہ انصاف کے ساتھ کپڑا ناپ کے دے رہا ہے اب کسی شخص کے پاس وہ میٹر تو نہیں ہے جو کہ اسٹینڈرڈ ہے بلکہ کوئی اور اس کے ہاتھ میں ناپنے کا آلہ آ گیا جو کہ غلط ہے ناپنے کا آلہ ہی غلط ہے تو جب آلہ ہی غلط ہے اس کے حساب سے وہ جب ناپے گا اپنی طرف سے ٹھیک ناپ رہا ہے بےمانی نہیں کر رہا لیکن اس کے باوجود غلط ناپ رہا ہے اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں جو گیجٹ ہے جو آلہ ہے وہ خود ڈیفیکٹڈ ہے وہ خود غلط ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین وہ ڈیفیکٹڈ ہیں ان کو سامنے رکھ کے جب ہم زندگیوں کے فیصلے کریں گے اپنی طرف سے ہم چاہے انصاف کر رہے ہوں لیکن پھر بھی ہم مسٹیک کر رہے ہوں گے اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود فالٹی ہے اس کے اپنے اندر پرابلم ہے تو ایک تو عدل کی بات ہوئی اور دوسرے اعتدال اعتدال ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے اندر نہ تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین بالکل ہی انسانی خواہشات کے تابع ہیں اور نہ ہی وہ ایسے ہیں کہ انسانی جذبات اور فطرت ان کو برداشت نہ کر سکے تو اس کے اندر بیلنس ہے مکمل بیلنس ہے اور مکمل جسٹس یہ چیز ہے جو کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں پائی جاتی ہے وہ ان ان تو اکثر فل ارد کا سبیل اللہ یخرسون اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے اور یہ محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے ابھی آپ کو بتایا میجورٹی از اتھارٹی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی نہیں یہاں یہ بات بتا دی اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تم کو بھٹکا دیں گے اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولر ڈیموکریسی یہی چیز ہے پاپولر سورینٹی اگر سو لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیں تو وہ حلال ہو جائے گی جائز ہو جائے گی اس لیے کہ ووٹ کی بات ہے اگر ایک ریزولوشن اٹھایا گیا مثال کے طور پہ گے میرج کے بارے میں کہ کیا دو مرد یا دو عورتیں آپس میں شادی کر سکتی ہیں اگر میجورٹی نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا تو وہ چیز لیگلائز ہو جائے گی جیسے دنیا کے کچھ ممالک میں ہو گئی ہے لیکن نہیں اسلام قبول نہیں کرے گا اللہ نے جب اس کو حرام قرار دے دیا تو اب چاہے اکثریت بھی اس کے حق میں ووٹ دے دے وہ چیز قابل قبول ہو نہیں سکتی کسی مسلمان کے لیے اس ایک انسانوں کا حال بتا دیا کہ یہ تو محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں سالڈ علم ان کے پاس نہیں ہے ان ربا کا ہوا ہوا و و وہ در حقیقت تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت استرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تم کو بتا چکا ہے اب دیکھیے بات کیا کی جا رہی ہے کہ تم بلا وجہ اپنی عقل اپنا زن استعمال کرتے ہوئے اپنا گیس استعمال کرتے ہوئے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام مت کر لو ایک شخص ہے اسے کوئی بیماری ہے وہ گوشت نہیں کھاتا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ جانوروں سے ہمدردی کے طور پہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی یہ چیز جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں کہ انسان بلا وجہ اپنی ہی عقل کو استعمال کر کے اور اللہ کے بنائے ہوئے فیصلوں سے بڑھ کر کوئی اور اپنی طرف سے فیصلہ کر لے اور سمجھے کہ یہ بڑا عدل ہے وہ عدل نہیں ہوگا وہ ہمدردی نہیں ہوگی وہ چیز ظلم کی شکل اختیار کر لے گی وہ ان کثیر اللہ بہ ام بغیر علم انبا کہ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی جو لوگ گناہ کا اقتصاب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے جو بات یہاں کہی گئی کہ تم گناہوں سے بچو گناہ کیا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ چیز گناہ بن گئی کچھ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ میں نام لینا نہیں چاہتی فرانس کی بات ہے بڑی بڑی وہاں پہ شخصیات ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف بہت زبان کھولتے ہیں کہ مسلمان بہت وحشی ہیں اور یہ جانور کھا جاتے ہیں اور ذبح کر کے کھا جاتے ہیں ان کو یہ ان کی باتیں اکثر اخباروں کی زینت بنتی رہتی ہیں اپنا حال یہ ہے ایک خاتون کا ان میں سے حال ہے خود اپنا حال بیان کرتی ہیں اور یہ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے کتے بلیاں اور جانور پالے ہوئے ہیں اور ہر وقت ڈیمونسٹریشن کر رہی ہوتی ہیں کہ جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے انسان اپنی غذا کے لیے جانور نہ مارے ایک طرف یہ ہے دوسری طرف کیا ہے کہ جب ان کے ہاں بچہ ہونے والا تھا تو وہ سخت پریشان ہوئیں بہت اپسیٹ ہوئیں تو وہ کہتی مجھے یوں فیل ہوتا تھا کہ ایک مانسٹر میرے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد جب بچہ ہوا تو اس قدر نفرت تھی ان کو اپنے بچے سے کہ اپنے ساتھ گھر میں نہیں رکھا ساتھ والا اپارٹمنٹ لے کر بچے کو رکھا برداشت نہیں کر سکتی تھیں اس کو آپ یہ دیکھیے اپنا بچہ وہ اتنا برا اور جانوروں سے کتوں سے اور بلیوں سے ہمدردیاں اور الزام اوپر سے اسلام کے اوپر اور تان جو ہے وہ اسلام پر کیا جا رہا ہے چھوڑنے کی چیز کیا ہے گناہ گناہ چھوڑو و ظاہر و باقنا فرمایا ولا مما لم اللہ علیہ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ ایسا کرنا فسق ہے شیاطین اپنے ساتھیوں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم یقیناً مشرق ہو احترام جان کا تقاضا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ چیز برکت سے خالی ہو جاتی ہے فرمایا ابا من کانا و تن لہو نور یمشی بہی فن ناسی کمم مس لہو منہا کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا نہ ہو کزال کا زینہ لل کافرینہ ماکانو یاملون کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے اب یہاں پر اس آیت میں موت اور زندگی نور اور اندھیرے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک تو موت اور زندگی اور روشنی اور اندھیرا یہ ایک فزیکل فنامنا ہے جس کو ہم جانتے ہیں فزیکل ڈیتھ فزیکل لائف جسمانی موت جسمانی زندگی لیکن ہر بات صرف فزیکل سینس میں نہیں کی جاتی قرآن میں صرف جسمانی اور ظاہری سینس میں نہیں کی جاتی بلکہ ان کے ایک اور معنی بھی پائے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ مانوی معنی ہیں کس طرح سے دیکھیں جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو جسم تو مردہ ہو جاتا ہے جسم کا مردہ ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی ہم اپنے آپ کو زندہ کر لیں یا اپنے آپ کو مار لیں یا مردے کو ہم زندہ کر دیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو جسمانی زندگی کی بات نہیں ہے یہاں پر یہاں بات دراصل روحانی زندگی اور روحانی موت کی کی جا رہی ہے جسمانی موت کے بعد جسمانی زندگی تو انسان کے بس میں نہیں لیکن روحانی اسپریچول ڈیتھ کے بعد اس روح کو زندہ کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے لیکن روحیں اگر مردہ ہو جائیں تو زندہ ہو سکتی ہیں اگر ان کو صحیح غذا پہنچا دی جائے اور وہ اس طرح کہ مردہ روحوں پر قرآن کی بارش برسے جب یہ نور برستا ہے تو پھر وہ روح زندہ ہو جاتی ہے تو اس کو فرمایا گیا کہ وہ شخص جو مردہ تھا اسپریچولی مر چکا تھا پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا یعنی اس کو قرآن کی سمجھ دے دی نورانی آیات اس کے دل کے اندر گھر کر گئیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے یمشی بہی فناس وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے جن لوگوں کے اندر روحانیت ہوتی ہے نورانیت ہوتی ہے نیک اعمال کا نور ہوتا ہے قرآن اور سنت کا نور ہوتا ہے وہ صرف مسجدوں اور مدرسوں کے اندر نہیں پائے جاتے بلکہ اس نور کو لے کر وہ لوگوں میں چلتے ہیں اور پھرتے ہیں چھوٹا سا بھی چراغ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اندھیرا تو دور کر ہی دیتا ہے لیکن بہت سارا اندھیرا اس چھوٹے سے چراغ پر غالب نہیں آ سکتا تو ہم کیا ہیں دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو اس طرح چلتا پھرتا چھوٹا سا چراغ بنا دے جہاں بھی ہم جائیں اس روشنی کو پھیلا دیں اللہ کے کلام کی روشنی کو ہم لوگوں میں پھیلا دیں کوئی ڈاکٹر ہے وہ ہاسپٹلز میں پھیلا دے انجینئر ہے وہ اپنی جگہ کر دے جو اسٹاک مارکیٹ میں ڈیل کر رہا ہے وہ وہاں پھیلا دے جو عدلیہ میں بیٹھا ہے وہ وہاں یہ کام کرے اللہ کی آیات کا نور پھیلائے جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے وہ وہاں پھیلائے جو جہاں ہے وہ پھیلائے ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس قرآن کی نورانیت سے فائدہ ہمیں یہیں پر درس سنتے ہوئے ہی پھیلانا ہے یا محسوس کرنا ہے یہاں سے اٹھ کے جب آپ جائیں اس نور کو اپنے ساتھ لے کر پھریں اور جس جس کی زندگی میں آپ گناہوں کا اندھیرا پائیں لا علمی کا اندھیرا پائیں جہالت کا یا بدتوں کا اندھیرا پائیں اپنے اس چھوٹے سے چراغ سے اس کو دور کرنے کی کوشش کر لیجئے یہی ہے نا امر بالمعروف اور نہیں انل من کر فرمایا و کدال کا فی کل قریت اکابرا مجرمی ہا لیم قروفی ہا وما یم قرون اللہ بے انفسم وما یش ارون اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں اکابرہ مجرمی سے مراد یہاں پر دراصل اس معاشرے کے کرتا دھرتا لوگ ٹرینڈ سیٹرز جن کی اکثریت پیروی کرتی ہے اور رسول جب حق لے کر آئے تو حق زیادہ لوگوں کے اندر پاپولر نہ ہو سکا زیادہ مشہور نہ ہو سکا جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ اگر آپ نے اکثریت کی پیروی کی تو وہ تو آپ کو بھٹکا دے گی تو حقیقت ہے everything that is popular is not always right ہر چیز جو مشہور ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو and everything that is right is not always popular اور ہر چیز جو صحیح ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ مشہور بھی ہو تو ہمیں صحیح چیز کو دیکھنا ہے حق کو دیکھنا ہے ٹرینڈ کو مت دیکھیے یہ مت دیکھیے کہ معاشرے کے اندر ٹرینڈ کس بات کا ہے دور دورہ اور غلغلہ اور شہرا کن چیزوں کا ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت اور حق کہاں پر ہے وہ اراجا تم آیا تن میں نہ رسول اللہ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے